I am Dr. Mehdi Hasan, Professor of Journalism, and I am discussing with you the history of uh, mass media in Pakistan. When we talk of mass media, we talk of all those media which can communicate to large number of people. Generally, we include in it print, that is newspaper, magazine, poster, pamphlet, books, then radio broadcasting, films, videos, computers, and television, or any other medium through which we can communicate our message to large number of people, to the masses. That is known as mass media. So far we have covered the history and development and working of newspapers and magazines in Pakistan, radio broadcasting, audio and video cassettes, and some uses of loudspeakers also as a medium of mass communication. Now we are discussing the history and working of television, its impact on society, generally impact of television throughout the world, and particularly we are discussing it with reference to Pakistan. When television came to Pakistan in 1964, its development, its contribution and its impact on society, and how society influenced the working of television. اس سلسلے میں اب تک ہم نے جو بات کی ہے وہ ٹیلیویژن کے جنرل انٹروڈکشن پہ انٹرنیشنل فیلڈ میں ٹیلیویژن نے کس طرح سوسائٹی کو افیکٹ کیا کس طرح خبروں کو اور کمنٹس کو اور تجزیوں کو افیکٹ کیا اس پہ بات کی ہے اس کا رپورٹنگ پہ جنرلی کیا امپیکٹ ہوا ساری دنیا میں ڈیولپ سوسائٹیز میں اور انڈر ڈیولپ سوسائٹیز میں اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے ابھی تک جو بات چیت کی ہے وہ ٹیلی ویژن کے زیادہ تر انٹرٹینمنٹ آسپیکٹ جو ہے اس کی because you know we have discussed it also that radio broadcasting and television both had started in subcontinent, radio in subcontinent and television in Pakistan as uh, initially as a medium of entertainment. These days we also use a term infotainment, which means information plus entertainment. So generally television has become medium of entertainment throughout the world entertainment بھی مہیا کرتا ہے لوگوں کو تفریح کا سامان اور بے شمار انفارمیشن بھی ملتی ہیں ہمیں ٹیلی ویژن سے خاص طور پہ ڈش انٹناز آ جانے کے بعد اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور کیبل نیٹ ورکس کے انٹروڈکشن کے بعد جو ساری دنیا کے چینلز اب پہنچ میں ہو گئے ہیں پاکستانی ویورس کے پاکستانی آڈینس کے اس کی وجہ سے بہت سے ایسے چینل اور ایسے پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں other than the news channels کہ جن سے لوگوں کی انفارمیشن میں اور ان کے جنرل نالج میں بہت سا اضافہ ہوتا ہے آپ نے بہت سے ایسے چینل دیکھے ہوں گے جن میں مختلف آسپیکٹس جو ہیں سائنٹیفک آسپیکٹس سائنٹیفک ڈیولپمنٹس اور جو تاریخ کے حوالے سے باتیں ہیں یا تاریخ کے حوالے سے جو ریسرچ ہے یا میڈیکل ریسرچ ہے فزکس کی ریسرچ ہے ان سب پہ بہت سے بہت معلوماتی پروگرام لوگوں کو ملتے ہیں so television has become very important means of source of information and education as well آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں ٹیلی ویژن کے حوالے سے وہ اس کی جو کلچرل آسپیکٹ ہے اور جو امپیکٹ اس کا پاکستانی ٹیلی ویژن یعنی پاکستانی پروگرامس اور جو ٹیلی ویژن کی وجہ سے دوسرے کلچرس کے دوسری سوسائٹیوں کے دوسرے ممالک کے پروگرام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس نے کس طرح ہمارے کلچر کو افیکٹ کیا ہے یا ہم نے کس طرح اپنے کلچر کو پاکستان سے باہر جو فیسلٹی اب حاصل ہے ہمیں اس میں انٹروڈیوس کیا ہے میں اس کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کلچر کا لفظ بعض ماہرین کا خیال یہ ہے جو لینگویج کے ماہرین مختلف ریسرچ کرتے ہیں لینگویج کے اوریجن پہ اور اس کے معنوں پہ اور دوسری آسپیکٹس پہ لینگویج کی جو کمیونیکیشن کا حصہ بھی ہے اور لنگوسٹکس کا حصہ بھی ہے یہ مضمون بہت سے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ کلچر کا جو لفظ ہے یا ٹرم ہے وہ کلٹیویشن سے نکلی اور کلٹیویشن کیونکہ زمین میں کی جاتی ہے سوائل میں کی جاتی ہے اس پہ موسم بھی اثر انداز ہوتا ہے اس پہ جغرافیائی حالات کا بہت اہم اثر ہوتا ہے لہذا جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی خاص سرزمین کی بات کرتے ہیں کیونکہ کلچر میں جن چیزوں کو ہم شامل کرتے ہیں رہن سہن کے طریقے خوش ہونے کے طریقے افسوس کے اظہار کے طریقے تفریح کھیل سنجیدہ مذاکرات اور دوسرے ایشوز جن کو سنجیدگی سے ٹیک اپ کرتے ہیں شادی بیاہ کی رسمیں موت کی رسمیں موسیقی یہ تمام چیزیں آرٹ فن اور عبادت کرنے کے طریقے اور مذہب یہ سب کچھ کسی بھی سوسائٹی کے کلچر کا حصہ ہوتی ہے اور ان تمام آسپیکٹس پہ جو فزیکل کنڈیشنز ہیں جغرافیکل کنڈیشنز ہیں اور جو انوائرمنٹ ہے اراؤنڈ اے سوسائٹی وہ بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں کسی بھی ملک کے کلچر پہ ریگستان کا کلچر اگر ہوتا ہے پہاڑ پہ رہنے والوں کا کلچر اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے سمندر کے کنارے یا جزیروں میں جو لوگ رہتے ہیں جن کے چاروں طرف سمندر ہوتا ہے ان کا کلچر اور ہوتا ہے شہر کا کلچر اور ہوتا ہے دیہات کا کلچر اور ہوتا ہے یہ تمام آسپیکٹس جو ہیں یہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں اور سوشل کنڈیشنز میں شامل ہیں اور اس پہ کسی بھی معاشرے کے کسی سوسائٹی کے حالات اور جو ماحول اس کے ارد گرد ہے انوائرمنٹ ہے وہ بہت گہرا اثر ڈالتی ہے پاکستان کا ایک مسئلہ یہ رہا ہے آپ کو یقیناً علم ہوگا مجھے یقین ہے آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا اس پہ سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے اپنے بزرگوں سے اور دلچسپی بھی لی ہوگی آپ نے اس میں کہ پاکستان میں یہ ٹرم کلچر اس کے کئی اسکول آف تھاٹ ہیں ہم یہ فیصلہ ابھی تک ستاون سال میں نہیں کر پائے ہیں فار شور کہ ہمارا کلچر کون سا ہے کون سا ہے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا کلچر وہ ہے جو ہمارے مذہب کے حوالے سے کیونکہ پاکستان میں اوور ویلمنگ میجورٹی کا مذہب اور عقیدہ جو ہے وہ اسلام ہے اس لیے ہمارا کلچر اس علاقے سے متعلق ہے جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی تھی یعنی حجاز کے ریگستان سے عرب سے مڈل ایسٹ سے بہت سے لوگ بڑی خوشی سے اپنا کلچرل رشتہ وہاں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ہمارا کلچر اس سب کانٹیننٹ کا ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے جس کو ہم پاکستان کا جو علاقہ ہے اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی جو کلچرل ٹریٹس ہیں اور جو کلچرل ویلیوز ہیں اور جو کلچرل ہسٹری ہے وہ کم از کم پانچ ہزار سال کی تو نون اور ریکارڈڈ ہسٹری موجود ہے کہ کس طرح اس علاقے میں کون کون لوگ آباد تھے کون کون لوگ باہر سے آتے رہے کس طرح انہوں نے اثر ڈالا یہاں کے رسم و رواج پہ یہاں کی سوچ پہ یہاں کی عبادات پہ یہاں کے مذہب پہ عقائد پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ بہت اٹریکٹو رہا ہے باہر سے لوگوں کے آنے کے لیے ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ جو ہے یہاں کی زمینیں بہت اچھی تھیں اچھی ہیں یہاں کے حالات زراعت کے لیے بہت اچھے تھے تو کیونکہ انسان کا سب سے پہلا پروفیشن جو تھا وہ زراعت تھا جب انسان نے معاشرہ بنا کے رہنا شروع کیا اور ترقی کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو اس کو وہ علاقے زیادہ پرکشش نظر آتے تھے جہاں زراعت اچھی طرح کی جا سکے جہاں کنڈیشن زراعت کے لیے سوٹیبل ہوں تو ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ زراعت کے لیے بہترین ماحول مہیا کرتا تھا لہذا پانچ ہزار سال تک یہاں مختلف ایسے علاقوں سے جہاں زندگی بہت سخت تھی انسانوں کے لیے وہاں سے لوگ اس علاقے میں آتے رہے اور جو بھی لوگ آتے تھے ظاہر ہے جب بھی آتا ہے کوئی تو وہ اپنے کلچرل ٹریٹس اور اپنی کلچرل ویلیوز اور اپنا رہن سہن ساتھ لے کے آتا ہے تو سب کانٹیننٹ میں بھی بر صغیر پاکستان ہندوستان میں جتنے باہر سے امیگرینٹس آئے وہ اپنی اپنا سوچ اپنا اپنا طرز زندگی اپنی اپنی عبادات کرنے کا طریقہ اور اپنی اپنی زندگی گزارنے کا لائف سٹائل وہ لے کے آئے جس کی وجہ سے یہاں بہت سے کلچر ایک دوسرے سے مل گئے آخر میں اس علاقے میں انگریز آئے تھے بطور حکمران کے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے وہ بھی اپنی بہت سے کلچرل آسپیکٹس چھوڑ گئے میں نے اس وقت جو لباس پہنا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ بھی اسی کلچر کا مظہر ہے ہم جو زبان بولتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے لیے یا باہر سے کوئی ڈگنیٹریز آتے ہیں یا باہر جا کے جتنی آسانی سے ہم انگریزی زبان استعمال کر لیتے ہیں وہ بھی اسی کلچر کا حصہ ہے اس وہی آسپیکٹ ہے کہ یہاں بعض علاقوں میں دو سو سال تک اور بعض میں سو سال تک انگریز حکومت کرتے رہے ہم نے گورننس کا سسٹم بھی ان سے لیا ہے ہم نے اپنا ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی ان سے لیا ہے ہم نے اپنی پارلیمنٹ کا انداز بھی ان سے لیا ہے اس سے پہلے انگریزوں کے ساتھ ہی فرینچ اور پورچوگیز نے بھی کوشش کی تھی تو فرینچ تو ناکام ہو گئے تھے پورچوگیز کی کالونیز آزادی کے بعد تک ہندوستان پاکستان کے کافی عرصے تک ساؤتھ انڈیا میں موجود رہیں جن کو ہندوستان نے ملٹری ایکشن کے ذریعے سے اینیکس کیا تھا اور اپنے ساتھ شامل کیا تھا پرتگال کی جو تین کالونیز تھیں گوا دمن اور دیو وہاں ان کا کلچر بھی پایا جاتا ہے پورچوگیز کا ان سے پہلے مسلمان آئے تھے تقریباً بارہ سو سال پہلے ہندوستان میں اور وہ آئے تھے سینٹرل ایشیا سے تو سینٹرل سوائے محمد بن قاسم کے جو عرب تھا وہ عرب سے آیا تھا حجاز سے آیا تھا باقی تمام مسلمان حکمران سینٹرل ایشیا سے یا افغانستان سے آئے اور ان حکمرانوں کے دور میں انٹلیکچوئلس اور آرٹسٹ فنکار یہ ایران سے آتے رہے تو یہاں پہ بہت سے مسلمانوں کے حوالے سے بہت سے مختلف کلچرز کے شیڈز ملتے ہیں ہمیں لباس کے سلسلے میں کھانے پینے کے سلسلے میں آرکیٹیکچر کے سلسلے میں کہ کیا سٹائل ہے ہماری بلڈنگز کا گھروں کا رہتے کس طرح ہیں کس طرح کے گھر بناتے ہیں یہ سب ہم نے ان علاقوں سے لیا ہے جن علاقوں سے زور آور لوگ یا فاتحین یہاں آتے رہے اور اپنا طرز زندگی انٹروڈیوس کرتے رہے یہ کلچرل بیک گراؤنڈ ہے ایک مختصر سا یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے تیسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ وہ کلچر ہونا چاہیے جو پانچ ہزار سال سے سب کانٹیننٹ میں رائج ہے ایک کلچر پنجاب کا ہے ایک کلچر سندھ کا ہے ایک کلچر بلوچستان کا ہے ایک کلچر ہمارے شمالی علاقوں کا جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں میں نے صوبے کا نام اس لیے نہیں لیا صوبہ سرحد کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان یہ صوبے تو سینکڑوں سال سے علیحدہ علیحدہ موجود تھے تاریخ میں این ڈبلیو ایف پی یا صوبہ سرحد کے نام سے کوئی صوبہ نہیں تھا اس کو پنجاب ہی میں سے کاٹ کے انگریز حکمرانوں نے اپنی ضروریات کی وجہ سے انیس سو ایک میں یہ ایک حصہ کاٹ کے پنجاب سے الگ کیا تھا جس کا نام انہوں نے N W F P North West Frontier Province رکھا تھا اس کی کچھ اور وجوہات تھیں پھر کبھی اس پہ ہم بات کریں گے جب میڈیا کے حوالے سے اس کا حوالہ آیا تھا تو اگر اس ڈسکشن کو بحث کو ڈبیٹ کو سامنے رکھیں آپ جو اچھی بات ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں ہر مسئلے پہ ہر ایشو پہ ڈبیٹ ہوتی ہے ڈسکشن ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پبلک اوپینین کے حوالے سے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں پبلک اوپینین بہت اہم چیز ہے کیونکہ پبلک اوپینین کو سامنے رکھ کے قانون سازی کی جاتی ہے پالیسی بنائی جاتی ہے اور فیصلے کرتے ہیں نمائندے عوام کے جو حاکم ہوتے ہیں حاکم تو خود عوام ہوتے ہیں جمہوریت میں ان کے نمائندے جو فیصلے کرتے ہیں وہ رائے عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے پبلک اوپینین کے روشنی میں کرتے ہیں اور پبلک اوپینین بنتی ہی اس طرح ہے کہ کسی بھی ایشو پہ ڈبیٹ ڈسکشن بحث تمیز کے بعد جو رزلٹ سامنے آتا ہے جو کنسنسس سامنے آتا ہے اس کو ہم پبلک اوپینین کہتے ہیں تو لہٰذا کسی بھی مسئلے پہ ایشو پہ بحث مباحثہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے یا اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے یہی کام میس میڈیا کرتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے اخبار کے اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میس میڈیا کا ایک بہت اہم فرض یہ ہے کہ وہ مختلف اوپینینس جتنی بھی موجود ہیں معاشرے میں جتنی آرا ہیں مختلف ایشوز پہ ان سب کو رپورٹ کرے ان سب پہ کمنٹ کرے وہ سب لوگوں کے سامنے پیش کرے تاکہ لوگ باخبر ہونے کے بعد مختلف آرا سے کسی ایشو پہ اس کی روشنی میں اپنی رائے کا فیصلہ کر سکیں اور کسی ایک گروپ کسی ایک رائے کی حمایت کرنے والوں یا اس کی مخالفت کرنے والوں میں خود کو انکلوڈ کر سکیں اس میں شامل ہو سکیں یہ پبلک اوپینین فارمیشن کا پروسیس ہے تو ٹیلی ویژن اس سلسلے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے کلچر کے حوالے سے بھی اور اوپینین فارمیشن کے حوالے سے بھی اوپینین فارمیشن صرف خبروں اور ڈسکشنز کے کمنٹس کے جو پروگرامز ہوتے ہیں تجزیہ ہوتے ہیں انہی سے نہیں اوپینین فارمیشن ہوتی ہے اوپینین فارمیشن ہر اس پروگرام سے ہوتی ہے ہر اس تحریر سے ہوتی ہے ہر اس براڈ کاسٹ سے ہوتی ہے جو لوگ سنتے دیکھتے یا پڑھتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے ان کی سوچ پہ یہ پیغامات جو مختلف میس میڈیا سے ملتے ہیں ہمیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور آدمی اپنی سوچ بناتا ہے اپنا رویہ بناتا ہے ان کی وجہ سے تو ٹیلی ویژن کے پروگرام کیا کلچر پیش کرتے ہیں یہ بات تمام دنیا میں ہر سوسائٹی میں دنیا کی یہ بات زیر بحث رہتی ہے کہ کیا کسی بھی ملک کا کسی بھی معاشرے کا ٹیلی ویژن اس ملک اس معاشرے اس ریاست کے لوگوں کا وہاں کے عوام کا جو کلچر ہے اس کو صحیح طور پہ ڈپکٹ کر رہا ہے ریپرزینٹ کر رہا ہے لوگوں تک پہنچا رہا ہے یا وہ ریالٹی سے دور ہے اور وہ ایسی باتیں پیش کر رہا ہے جن کا لوگوں کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بحث ساری دنیا میں ہر وقت ہوتی رہتی ہے جہاں پروگراموں کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں اس پہ کرٹیسزم کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کرٹیسزم کو ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں برا نہیں سمجھا جاتا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ڈیفینیشن یہ بھی بتائی تھی آپ کو ڈیموکریسی کی بہت سی ڈیفینیشن ہیں ایک بہت خوبصورت ڈیفینیشن ڈیموکریسی کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی when we agree to dis with with each other then it is democracy یعنی جب ہم اختلاف رائے کا حق دیں کسی کو اور یہ کہیں کہ آپ کو حق ہے اپنی رائے کے اظہار کا اور آپ کو حق ہے کہ مجھ سے اختلاف کریں اگرچہ میں آپ کی رائے سے متفق نہیں ہوں لیکن آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کا اظہار کر سکتے ہیں یہ جمہوریت ہوتی ہے یہ جمہوریت کی روح ہوتی ہے تو یہ جو بحث ہے یہ ساری دنیا میں ہوتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے خوف زدہ ہوا جائے کہ کسی بھی میڈیم کی پرفارمنس کیا ہے اس کی کام کرنے کے طریقے سے لوگوں پہ معاشرے پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں وہ مثبت ہیں یا منفی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ بہت اچھی پرفارمنس ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال بھی ہوگا کہ یہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے اور اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے جہاں تک ہمارے کلچر کا تعلق ہے بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کلچر کو ڈپکٹ کرنے کے لیے صرف ڈرامہ یا جس کو ٹیلی ویژن کی اصطلاح میں سوپ اوپرا کہتے ہیں یہ جو بڑے لمبے لمبے ڈرامے ہوتے ہیں سیریلس میں جو کئی کئی سال چلتے ہیں اس کو سوپ اوپرا کہتے ہیں ٹیکنیکلی ڈراما ان کے لیے استعمال نہیں ہوتی ٹرم ڈرامے کی تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صرف یہ جو سیریلز ہوتے ہیں ڈرامے ہوتے ہیں سوپ اوپراز ہیں کلچر پہ صرف یہ اثر انداز ہوتے ہیں یا ان کا کام ہے کہ کلچر کو ریپرزینٹ کریں اور وہ ماحول دکھائیں جو حقیقت میں اس سوسائٹی کا ہے جس سوسائٹی میں اسے پیش کیا جا رہا ہے یعنی پاکستان کا حقیقی ماحول دکھائیں پاکستان کے مسائل دکھائیں پاکستان کی سوچ دکھائیں یہ تو بات ہے صرف ڈرامے تک محدود یا موسیقی تک محدود آپ نے دیکھا ہوگا بہت بحث ہوتی ہے اس پہ ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتی ہے اخبارات میں بھی ہوتی ہے کہ نیا ٹرینڈ جو ہے ہماری موسیقی کا جو ٹیلی ویژن کی وجہ سے بہت پاپولر ہو گیا ہے جس کو آپ پاپ میوزک کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلاسیکل میوزک اصل روح ہے میوزک کی اس علاقے کی پاکستان کی ہندوستان کی بنگلہ دیش کی جب کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں جس طرح اور چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں تبدیلیاں آتی ہیں ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور آج کا زمانہ تو اتنا تیز ہے تبدیلی کے حوالے سے کہ ہر منٹ ہر گھنٹے کے بعد دنیا چینج ہو رہی ہے پہلے لوگ سوچا کرتے تھے کہ سال دو سال دس سال بیس سال یا پچاس سال بعد حالات تبدیل ہوں گے دنیا چینج ہو جائے گی لیکن آج کی دنیا میں موجودہ دور میں اکیسویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے دنیا ہر لمحے ہر منٹ تبدیل ہو رہی کوئی نہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے ہر منٹ پہ ہر گھنٹے پہ اور وہ ساری دنیا تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے جس میں ٹیلی ویژن کا بھی بہت اہم رول ہے کمپیوٹر کا رول ہے تو یہ سوچنا کہ کلچر افیکٹ نہیں ہوگا یا کلچر کی کوئی ایک آسپیکٹ افیکٹ نہیں ہوگی کیونکہ واجد علی شاہ کے زمانے میں کلاسیکل موسیقی کو اچھا سمجھا جاتا تھا پروموٹ کرتے تھے بادشاہ اس کی سرپرستی کرتے تھے یا اکبر بادشاہ کے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں کلاسیکل موسیقار بہت عزت پاتے تھے اور ان کی بڑی بھگت ہوتی تھی یا ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں بہت سے بڑے نامور کلاسیکل گلوکار اور میوزیشنس پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں دونوں ملکوں میں اس لیے موسیقی صرف وہی ہے اور اسی کو فالو کرنا چاہیے یہ ممکن نہیں جس طرح اور چیزیں تبدیل ہوتی ہیں باہر کے اثرات لے کے ارد گرد کے اثرات سے کیونکہ آئرن کرٹن سوسائٹی میں تو ہم نہیں رہتے میں نے پچھلے کسی سبق میں آپ سے آئرن سوسائٹی کی بات کی تھی اور آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ واٹ آئرن سوسائٹی از اس لیے ہماری موسیقی کا بھی متاثر ہونا جو ہے وہ بڑا نیچرل ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہ تو دو آسپیکٹ ہو گئی ڈرامے کی یا موسیقی کی یہ کلچر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلچر کا عمل دخل سیاست میں بھی ہے مثلا یہ کہ آپ الیکشن کے دوران پاکستان کے لوگ ووٹ کس طرح دیتے ہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ووٹ سیاست میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں یہ بھی کلچر کا حصہ ہے ہمارے میرا اپنا ایکسپیرئنس یہ ہے اور بہت لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں دنیا میں میرا ذاتی اپنا بھی تجربہ ہے کہ جتنا پالیٹکس میں دلچسپی کا اظہار پاکستان کا آدمی کرتا ہے یا سب کانٹیننٹ کا فرد کرتا ہے امریکہ کا ایک عام شہری اس کا ٹین پرسینٹ بھی دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا سیاست میں آپ کو بے شمار ایسے امریکہ میں افراد مل جائیں گے سڑک چلتے جن سے آپ یہ پوچھیں کہ ان کا وائس پریزیڈنٹ یا ان کا کسی محکمے کا وزیر کون ہے تو شاید ان کو اس کا نام بھی پتہ نہ ہو بہت لوگ مل جائیں گے میں نے آپ کو پچھلے کسی لیسن میں بتایا تھا کہ امریکہ میں میکسیمم ووٹ کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے پریزیڈینشل الیکشن میں جس میں کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے اس میں میکسیمم پارٹیسپیشن لوگوں کی forty two forty four percent تک ہوتی ہے ہمارے ہاں جس انداز سے سیاست میں حصہ لیتا ہے عام آدمی اور جس انداز سے اس پہ کمنٹ کرتا ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کلچر صرف ڈرامے تک اور موسیقی تک محدود نہیں ہے سیاست میں بھی کلچرل آسپیکٹس ہیں آپ پوچھیں کسی سیاست دان سے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے یا آپ اس کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں ووٹ دیا اس کو دوسرے کینڈیڈیٹ کو کیوں نہیں دیا تو وہ یہ کہیں گے کہ جی یہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے ہمارے مسائل کے حل کے لیے ہمارے پہ کوئی کیس بنتا ہے پولیس تنگ کرتی ہے یا ہمارے ساتھ تھانے جاتا ہے یا ہمارے ساتھ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے یا ہماری سفارش کرتا ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے دوسرے ممالک میں یورپ میں امریکہ میں آسٹریلیا میں سیاستدان یہ کام نہیں کرتا کہ کسی کے ساتھ تھانے جائے یا کسی کے ساتھ مجسٹریٹ کے پاس جائے یا کسی کو لے کے اسپتال جائے یہ وہاں سیاستدان کا کام نہیں ہے مگر یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے تو کیا یہ سب چیزیں ٹیلی ویژن پہ ساری دنیا کو پتہ لگتی ہیں پاکستان کا ٹیلی ویژن دیکھ کے آج کل پاکستان کے ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ جو ہیں وہ تقریباً ساٹھ ممالک میں دیکھی جاتی ہیں اس لیے ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہمیں یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں ٹیلی ویژن سے کہ وہ کام کرے گا جو ہماری ایمبیسیز نہیں کر سکیں پچھلے ستاون سال میں کہ جو کام امبیسیز کو کرنا چاہیے ان کا کام بھی یہی ہے کہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے اخبار استعمال کر کے براڈ کاسٹنگ سے فوٹوگرافی سے اور دوسرے ذریعوں سے جس جس شہر میں جس جس ملک میں وہ قائم ہیں وہاں پاکستان کو متعارف کرائیں اس کا پازیٹیو امیج بنائیں تو جو کام وہ نہیں کر سکے وہ میس میڈیا کر رہا ہے یا کرنا چاہیے یہاں میں آپ کو ایک اور مثال اس سلسلے میں دے دوں آپ کی سمجھ میں آ جائے گی بات اس سے کہ ہندوستان کا تعارف جس طرح یورپ میں اور بیرون دنیا میں دوسرے علاقوں میں ہے اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہندوستان کی فلموں کا ہے جو بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر دیکھتے ہیں اور ہندوستان کو پہچانتے ہیں اب ہندوستان کی فلم کے حوالے سے تو اگر پاکستان ٹیلی ویژن ساٹھ ملکوں میں دیکھا جاتا ہے باہر کے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان ساٹھ ملکوں میں پاکستان کا ایسا امیج بنے گا جو پاکستان کو متعارف کرائے گا ان ملکوں میں اور لوگ پاکستان کو پہچاننے لگیں گے جانیں گے آئیڈینٹیفائی کریں گے کیونکہ ٹیلی ویژن نام ہے امیجز کا پکچرس کا اور امیج دو طرح کے ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک امیج ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ ہم کمیونیکیشن کے لیے ہر چیز کا ایک امیج رکھتے ہیں اپنے ذہن میں زبان جب انسان نے ایجاد کی تو ان امیجز کو ایکسپریس کرنے کے لیے کچھ سمبلز بنائے تھے جس کو زبان کہتے ہیں امیج زیادہ امپورٹنٹ ہے as compare to the word تو براڈ کاسٹنگ میں یا پرنٹ میں تو امیج ہمارے ذہن میں ہوتا ہے جو لفظ سن کے یا لفظ پڑھ کے بناتے ہیں ٹیلی ویژن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ اس کو امیج دکھانے کی آسانی حاصل ہے جو ریالٹی ہے وہ دکھا رہا ہے ٹیلی ویژن جب آپ بولتے ہیں کوئی لفظ کسی کلچرل ٹریڈیشن کو کلچرل آسپیکٹ کو جب آپ الفاظ میں بیان کرتے ہیں یا الفاظ میں لکھتے ہیں تو پڑھنے والا یا سننے والا جو ہے وہ ان الفاظ کا امیج اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس کے مطابق اپنے ذہن میں بناتا ہے and that may be different from the reality ہو سکتا ہے کہ وہ ریالٹی سے دور ہو جو کچھ آپ نے کہا تھا یا لکھا تھا وہ کانسیپٹ سننے اور پڑھنے والے کا اس کے مطابق نہ ہو ٹیلی ویژن کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ اوریجنل امیج لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے مثلاً پاکستان میں دنیا کے سب سے اچھے پہاڑ ہیں اگر پاکستان کے نمایاں چیزوں کا ذکر کریں آپ کہیں بھی پاکستان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے تو پاکستان میں جیسے پہاڑ ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں ایسے پہاڑ دنیا میں اور کہیں کسی ملک میں دستیاب نہیں ہمارے پاس تین سلسلے ہیں پہاڑوں کے ہندو کش ہے کراکرم ہے اور ہمالیہ ہے اور جو اپرچونیٹیز یہ پہاڑ مہیا کرتے ہیں سیاحوں کے لیے یا آنے جانے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے تفریح کی یا اسپورٹس کی یا ٹریکنگ کی ماؤنٹینئرنگ کی وہ دنیا میں بہت کم ملک ایسی فیسلٹیز ایسے مواقع مہیا کر سکتے ہیں فیسلٹیز کا لفظ صحیح نہیں ہے یہاں کیونکہ فیسلٹیز تو ترقی یافتہ ملک زیادہ دیتے ہیں اسی لیے وہ بہت نامور ہو گئے ہیں مثلاً سوئٹزرلینڈ بہت مشہور ہے پہاڑوں کے حوالے سے میں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کی ہے پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں جو سوئٹزرلینڈ بھی دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں وہ دنیا کے تمام پہاڑ ڈیولپ ممالک کے دیکھ چکے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی ایک ایک وادی ایسی ہے جس میں کئی کئی سوئٹزر لینڈ ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس پہ غور کریں کلچر کے حوالے سے کہ کیا پاکستان ٹیلی ویژن نے اس آسپیکٹ کو باقی دنیا سے اور پاکستان میں رہنے والوں سے متعارف کرایا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک ایسی چیز ہے جو باقی دنیا کے پاس نہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے جب آپ سے بات کی تھی ہیجی منی یا monopoly of western media over third world countries اور انڈر ڈیولپ سوسائٹیز تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عام طور پہ یہ جو چار پانچ بہت ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں تمام دنیا کے کمیونیکیشن میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے اور وہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز کا بیکورڈ سوسائٹیز کا امیج اپنی مرضی کے مطابق بناتے ہیں اور عام طور پہ وہ امیج نگیٹو ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی یہی پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں اس میں جو نگیٹو آسپیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کی بیرونی ممالک کا میڈیا ان کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کو بہت پرومیننٹلی ڈسپلے کرتا ہے اخبار بھی میگزین بھی کتابیں بھی نیوز ایجنسیز بھی ریڈیو براڈ کاسٹ بھی اور ٹیلی ویژن بھی کیا پاکستان ٹیلی ویژن اس کو افیکٹولی نگیٹ کر رہا ہے یا اس کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان ایفرٹ سے یہ ایک ہمارے آپ کے سوچنے کی بات ہے پھر کلچرل اسپیکٹس میں آ جاتا ہے کہ ہم عورتوں سے کس قسم کا سلوک کرتے ہیں یہ ساری دنیا میں یہ مسئلہ درپیش ساری دنیا میں یہ موومنٹ چل رہی ہے اب تقریباً پچھلے سو سال سے کہ مردوں کے اس معاشرے میں دنیا میں سارا معاشرہ کئی ہزار سال سے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے مردوں کی اجارہ داری ہے اور انہوں نے عورت کو دوسرے درجے کا شہری بنایا ہوا ہے تو جو اکوالٹی کی موومنٹ ساری دنیا میں چل رہی ہیں خواتین کے حوالے سے وہ موومنٹس اب پاکستان میں بھی گزشتہ کافی سالوں سے بہت افیکٹولی چل رہی ہیں اور بہت کارگر ہیں مثلاً پاکستان میں لوکل باڈیز میں خواتین کو 33 تھری پرسینٹ ریپرزینٹیشن دی گئی پہلی دفعہ جو دنیا کے بہت کم ملکوں میں حاصل ہے اسی طرح صوبائی اور نیشنل اسمبلیز میں جتنی ریپرزینٹیشن پاکستان نے ان کو دی ہے خواتین کو وہ بہت کم ترقی یافتہ ممالک میں بھی اتنی تعداد میں خواتین اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں پائی جاتی اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آسپیکٹس بھی ہیں جس میں خواتین میں اور مردوں میں بھی خواتین کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کا اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کا جو ایک انداز ہے اس کی سوچ پیدا کرنی اور اس کی اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں ٹیلی ویژن بہت کچھ کر سکتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس سلسلے میں میں نے ابھی یہ کہا تھا شروع میں آپ سے کہ یہ بات صرف ڈرامے تک اور موسیقی تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیں جنرلی یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن خواتین کو ایک عورت کو کس طرح پیش کرتا ہے ٹی وی پہ کسی بھی حوالے سے اسپورٹس کی خاتون ہے کوئی ریپرزینٹیو ہے کسی ایتھلیٹکس میں اسپورٹس میں وہ کسی ڈرامے کی ہیروئن ہے کوئی سنگر ہے یا کوئی رقص کرنے والی خاتون آرٹسٹ ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی دوسری پروفیشنل ہے ڈاکٹر ہے کس انداز سے پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنے ابتدا سے لے کے اور آج تک عورت کا کون سا تصور پیش کیا ہے ٹیلی ویژن پہ اس زمین میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے بہت سی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں اور کیونکہ سرکاری میڈیم ہے اس لیے ہر حکومت کا اپنا ایک پالیسی ڈیسیژن ہوتا ہے کہ کیا پالیسی اپنائی جائے گی اور اس پالیسی ڈیسیژن میں خواتین کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ خواتین کو کس طرح پیش کیا جائے گا مثال کے طور پہ جنرل ضیاء الحق کا جو دور تھا اس میں خواتین کے بارے میں جو سوچ ان کی تھی وہ زیادہ تر اس بات پہ مبنی تھی کہ خواتین کو گھروں سے باہر عام طور پہ نہیں نکلنا چاہیے اور ان کو چادر اور چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے اور اگر وہ ٹیلی ویژن پہ آئیں کسی بھی وجہ سے حت الوسا نہ آئیں تو بہتر ہے اور اگر آئیں تو انہیں خاص انداز سے اپنا ڈریس اپ ہونا چاہیے اور خاص انداز سے بیٹھنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے اسی طرح مختلف حکومتوں میں مختلف آج کل کے جو چینلز ہیں پاکستان کے پرائیویٹ اور سرکاری پرائیویٹ چینلز پہ ہم تفصیل سے بعد میں بات کریں گے ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ دور میں دو ہزار پانچ میں یا دو ہزار چار میں یا دو ہزار تین میں جس قسم کا انداز اپنا لیا ہے اب خواتین نے ڈریس اپ ہونے کا میک اپ کا کھڑے ہونے کا بولنے کا چلنے پھرنے کا وہ آج سے دس بارہ پندرہ بیس سال پہلے کے انداز سے بالکل مختلف ہے جو بہت نیچرل ہے فطری ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اوور آل عورت کو وومن کی پریزنٹیشن ٹیلی ویژن پہ کس انداز سے ہے اور یہ صرف ہم ہی نہیں دیکھ رہے یہ ساری دنیا میں زیر بحث ہے یہ موضوع کہ عورت کو میڈیا پہ کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کیا اسے محض نمائش کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بعض کریٹکس یہ کہتے ہیں پاکستان میں آبزرورس کا خیال ہے کہ مغرب میں عورت میڈیا محض نمائش کے لیے استعمال کرتا ہے آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی آبزرویشن پہ اور آپ کے انالیسس پہ منحصر ہے میں نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ یہ خیال ہے بعض لوگوں کا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان ٹیلی ویژن عورت کو محض ایک شو پیس کے طور پہ نمائشی آبجیکٹ کے طور پہ پیش کر رہا ہے یا عورت کو ایک باقاعدہ ایسی ففٹی پرسینٹ آبادی کے طور پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے جو اس ملک کی ترقی میں اس ملک کی تعمیر میں اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ماڈرن پروگریسو ریاست بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے کیونکہ ریئل لائف میں تو کر رہی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں آج کل لڑکیوں کی پرفارمنس لڑکوں کے مقابلے میں طالبات کی پرفارمنس بہت بہتر ہے طلباء سے اسی طرح اب کچھ عرصے سے اسپورٹس میں ایتھلیٹکس کے میدان میں بھی نمایاں ہونے لگی ہیں خواتین اب پولیس افسر بھی بنتی ہیں فوج میں بھی جاتی ہیں کمپیوٹر کی تعلیم اتنی ہی خواتین حاصل کرتی ہیں جتنی مرد کرتے ہیں اتنی ہی بڑی ایکسپرٹس ہیں کمپیوٹر کی جتنے مرد ہیں بے شمار ہر سال ہزاروں ڈاکٹر بن کے نکلتی ہیں میڈیکل کالجز سے انجینئرس بنتی ہیں تو یہ تمام جو اچیومنٹس ہیں کیا ٹیلی ویژن یہ اچیومنٹس پیش کر کے قوم کے سامنے ان کا حوصلہ بلند کرنے کا باعث بن رہا کیا خواتین کو انسپائر کرنے کے لیے مزید خواتین کو کہ وہ بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہیں یہ کام کر رہا ہے میڈیا یہاں میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں انسپریشن کی ایک خاتون کے ساتھ ایک ناگوار واقعہ ہوا زیادتی کی گئی اس کے ساتھ اور بہت بین الاقوامی اس واقعے کو کوریج ملی تمام براڈ کاسٹنگ اسٹیشنز نے اخبارات نے بڑے بڑے میگزین نے ورلڈ فیمس میگزین جو ہیں انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بہت تفصیل کے ساتھ اس خاتون کو کوریج دی حالانکہ زیادتی کے واقعات دنیا کے ہر ملک میں خواتین کے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں اکثر ہوتے ہیں what was so special about that woman and what was so special about that event special بات یہ تھی کہ اس خاتون نے اس زیادتی کو اپنی پہ ہونے والی زیادتی کی وجہ سے اپنے آپ کو مظلوم کیریکٹر کے طور پہ پیش نہیں کیا جب حکومت نے اس کی مدد کے لیے کچھ پیسے دیے اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے غریب گھر کی خاتون تھی بہت غریب گھر کی اس نے اس پیسے سے لڑکیوں کا ایک اسکول بنوا دیا اپنے گاؤں میں اور جب باہر کے بعض ایمبیسیز نے اور این جی اوز نے اس کو پیسے دیے جو لاکھوں روپے میں بنتے ہیں اس نے ان سب سے لڑکیوں کے اسکول اپنے گاؤں میں بنا دیے اور اس نے کہا کہ اسکول بنے گا تعلیم حاصل کریں گی تو لڑکیوں کی حالت بہتر ہوگی تو باہر کے ٹیلی ویژنس نے باہر کے اخبارات نے باہر کے میگزینز نے تو یہ بہت کچھ اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور ہمیں اس کی ان ایکٹیویٹیز کا اور اس پازیٹو سوچ کا پتا باہر کے میگزین سے ہی لگا باہر کی براڈ کاسٹ سے لگا جب اس پہ پروگرام براڈ کاسٹ کی کیا پاکستان ٹیلی ویژن نے کوئی ایسا پروگرام اس خاتون پہ پیش کیا میرا خیال ہے نہیں کیا جس طرح اس کو پازیٹیولی اس کی اس کنٹریبیوشن کو دوسری خواتین کو انسپائر کرنے کے لیے پیش کیا جا سکتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن نے اس طرح نہیں کیا اسی طرح بچوں کا مسئلہ ہے بچے کسی بھی قوم کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ کل کو بڑے ہو کے وہی بڑے بنتے ہیں وہ اگلی نسل بنتے ہیں تو کسی قوم کا کلچر کسی قوم کی تہذیب کا اندازہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتی ہے قوم ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا درپیش ہے آپ روز دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے جن کو کھیل کے میدان میں ہونا چاہیے وہ موٹر مکینکس کی چائے کی دکانوں پہ کھوکھوں پہ محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں یا چوراہوں پہ لال بتی جب ہوتی ہے ٹریفک رکتی ہے بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس کو چھپا لینے سے یہ ریالٹی ہے لوگ روز دیکھتے ہیں زندگی میں اپنی پرسنل ایکسپیرئنس ہوتا ہے ان کا مگر ٹیلی ویژن یہ چیز نہیں دکھاتا ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دلاتا لوگوں جو کام کر سکتا ہے جس کی وجہ سے پالیسی سازوں پہ اثر پڑ سکتا ہے لوگوں میں شعور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس قوم کے بچوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں اور ان کے حالات بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے وہ حکومت پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں حکومت کو خود بھی خیال آ سکتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کلچرل ڈپکشن میں آتی ہیں کلچر بنانے کی اور کلچرل ٹریڈیشنز بنانے کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں ٹیلی ویژن کی وجہ سے جو ریئل امیج لیتا ہے اور یہ ریئلٹی جو ہے دیکھتے ہم یہ ہیں ہم اندازہ اچھے پروگرام اور برے پروگرام کا اس سے کرتے ہیں کہ وہ ریئلٹی کے زندگی کے کتنا قریب ہے کیا اس کے دیے ہوئے امیجز ہمارے خود کے دیکھے ہوئے ریئل امیجز سے ملتے جلتے ہیں یا اس سے مختلف ہیں کوئی خیالی دنیا دکھا رہا ہے ٹیلی ویژن یا ریئل دنیا ہمارے سامنے ہمارے ماحول کو پیش کر رہا ہے یہ کلچر کے حوالے سے ڈبیٹ ہے ہوتی رہتی ہے اور جاری ہے آپ اس پہ غور کیجئے اور ذہن میں وہ لائے عمل سوچیں کہ کس طرح کس انداز سے ٹیلی ویژن کے پروگرامز کو ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اور ان کے کلچر کو پازیٹو انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب ٹیلی ویژن جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا ٹیلی ویژن بھی تو باہر کوئی اتنے اٹریکٹو پروگرام آپ دکھائیں گے اور پاکستان کا کوئی پرکشش امیج دیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ کیسے ہیں اس پہ غور کیجیے اور اس کی اہمیت ٹیلی ویژن کی اور اس کی افیکٹو ہونے کا جو انداز ہے اس پہ غور کریں یہ آج آپ کے سبق کا باٹم لائن میسج ہے مجھے امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے اور سوچنے کا عمل اپنا جاری رکھیں